عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اسی دوران ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و سیلا اللہ بہت بڑائی والا ہے اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا ایسا ایسا کس نے کہا ہے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میں اس کلمے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بانوے یہ حدیث صحیح ہے